بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إن इन आयात मुबारक में آغاز आगाज نمبر آٹھ سے ہوتا ہے اللہ رب العزت نے تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم اور اس کی جامع ہدایت کے بالمقابل انسانوں کا تیسرا گروہ اس لیے فرمایا ومن الناس ومن الناس اور انسانوں میں سے یا یعنی من جو ہے نا یہ حکارت کے بیان کے لیے ہے اور من کبھی عظمت کے بیان کے لیے بھی ہوتا ہے بیان انسانیت کے گروہ میں سے وہ زمرہ جو عظیم ہے عظمت والے اوصاف کا حامل ہے کبھی اس کے بیان کے لیے آتا ہے کیسے فرمایا امن الناس امن الناس میں یشتری امن الناس میں یشتری نفسحو ابتغا مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد ام ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بعض انسانوں میں سے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتے اور یہ جو لوگ یہاں پر بیان ہو رہے ہیں یہ تیسرا گروہ پہلا گروہ کون سا تھا مؤمنون متقون اہل ایمان اہل ایمان جن کا ظاہر و باطن موافق ہوتا ہے اور اس میں تضاد نہیں ہوتا دل پر دل میں جس بات کا یقین ہے وہی زبان پر ہے اور وہی عمل میں ظاہر ہوتی ہے گناہ ہو سکتا ہے کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن ان کے دل میں اصل تصدیق ایمان کی اصل کیا ہے تصدیق اور تصدیق کیا ہے کہ زبان اور عمل جوارح انسان کے اعضا وہ قلب کا ساتھ دیں نیت جو انسان کے باطن میں ہے انسان کا ظاہر اس کے موافق ہو جائے اس کے مطابق ہو جائے اگر یہ مطابقت ظاہر و باطن کی حاصل ہو جائے تو یہ صدق اور سچ ہے اگر یہ مطابقت نہ ہو تو یہ کذب ہے اور جھوٹ ہے ہر طرح کی خیر سچ میں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے اور فرمایا کہ سچ جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے اور فرمایا کہ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ اصل ہے نفاق کی کدیب تو یہ جو سچائی ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے صدق اور جو سچا نہیں ہے اپنے اس قول میں خواہ و قول اللہ محمد رسول اللہ ہو یا کوئی دنیاوی بات ہو تو یہ ایک عائب ہے جو منافق کی صفات میں سے ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اربا منافقا خالصا ومن نا منافی قم خالصہ امن کا نفی من نفاق خصلتمنفاق حطۂ فرمایا کہ چار ایسی علامتیں ہیں کہ جو جس کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے لیکن یہاں پر نفاق عملی کا بیان ہے اعتقادی نہیں یعنی ایک تو اعتقادی نفاق ہے نا کہ جس کی بنا پر انسان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایک عملی نفاق ہے کہ جو اس حد تک نہیں پہنچتا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے لیکن اس کا حامل اس کی بعض صفات کا حامل اس میں نفاق ضرور پایا جاتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے فرمایا اس میں چار علامتیں موجود ہوں وہ خالص منافق ہے اور ان میں سے اگر کوئی ایک ہے تو پھر اس اعتبار سے منافق ہے ایک بٹا چار یا دو بٹا چار جتنی بھی اس میں وہ صفات موجود ہیں یہاں تک ان کو چھوڑ دے خا کوئی بھی ہو کوئی عالم ہو عامی ہو کوئی بھی شخص ہو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے جس میں یہ چار صفات موجود ہوں گی جس حد تک صفات موجود ہوں گی اس حد تک نفاق کا حکم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے لگ گیا اس لیے اس پہ تو ہر بندے کو غور کرنا چاہیے فرمایا حد کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور فرمایا کہ اس طرح آحد غدر جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے غدر کرتا ہے اور اسی طرح سے فرمایا کہ جب جھگڑا کرتا ہے اذا خاص ہم اختلاف ہوتا ہے تو فجر تو پھر وہ گالی گروچ اور زبان کی فوش کلامی سے یعنی جو ہے وہ کام لیتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اللہ کی معصیت ہے اس میں نافرمانی ہے یا یہ کہ اللہ کی رضا ہے اسی طرح سے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مین خان جب اس کو امانت دی جائے امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے غور کریں اگر آپ امانت میں خیانت کرنا یا وعدہ خلافی کرنا اور اسی طرح سے جو ہے وہ زبان پر انسان کا قابو نہ رہنا جذبات کے وقت یہ تمام چیزیں جھوٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر اس کا ایمان سچا ہوتا اور واقعی وہ دل میں اس کے اللہ رب العزت کا جلال اور ایمان کی بشاشت موجود ہوتی راسخ ہوتی تو پھر جذبات کے وقت انسان کی زبان اور اس کی عقل قابو میں رہتی ہے جب اس کو آزمایا جاتا ہے تو آزمائش میں پھر وہ اپنے ایمان کو کھوتا نہیں ہے مثلا اسے اگر قیمتی ترین امانت بھی رکھوائی گئی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتا جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس پر اس کا اللہ گواہ ہے صرف اگر اس بات کو بھی معلوم رکھے تب بھی وہ خیانت نہیں کرتا اسی طرح سے جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے اختلاف کی حالت میں جہاں اس نے اپنے کیس کو اس نے اپنے قضیے کو اور اپنے موقف کو سچ ثابت کرنا ہے اگرچہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ ہو لیکن جھوٹ نہیں بولتا اور فجور سے کام نہیں لیتا یہ تمام علامات جو بتائی گئی ہیں اس کی بنیاد وہی جھوٹ اور کذب ہے مومن سچا ہوتا ہے منافق جھوٹ بولتا ہے فرمایا من الناس اور انسانوں میں سے گھٹیا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں میں یقول جو زبان سے کہتا ہے عام اللہ بلّا اب یوم آخر کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر وما ہم بمؤمنین اور فرمایا کہ وہ بالکل بھی مؤمن نہیں ہے ہر گز نہیں ہے با لگی ہوئی ہے تاکید کے لیے ماہوم بمؤمنین بالکل بھی ان میں ایمان کا وصف نہیں ہے دور قریب سے مؤمن کہلائے جانے کے حقدار نہیں ہیں یہ منافقین کون ہیں نفاق کیا چیز ہے نافقہ عرب اس سے واقف تھے اس لفظ سے یربو ایک جنگلی چوہے کے مانند ایک جانور ہے جو اپنا سوراخ یا بل بناتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے اس کے دو دروازے رکھتا ہے ایک ظاہر میں اور ایک چھپا ہوا مخفی دروازہ ہوتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی تو وہ جو دوسرا دروازہ ہے وہ اس نے اپنے لیے مخفی رکھا ہوتا ہے ایک تو وہ دروازہ ہے جو وہ شکاری کو دکھاتا ہے جو اس کو پکڑنے کے لیے بڑھتا ہے کوئی جانور ہو یا انسان ہو تو وہ اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کو شکار کرنے والا سوچتا ہے کہ شاید یہ ابھی اسی سے باہر نکلے گا وہیں بیٹھا رہتا ہے جبکہ اس نے ایک اور دروازہ رکھا ہوتا ہے جو مخفی ہوتا ہے اس سرنگ نما اپنے گھر کا اور اس دروازے کو اس حد تک وہ یعنی اس کو رکھتا ہے کہ وہ بظاہر کبھی نظر نہیں آتا کہ ایک سوراخ کی شکل میں لیکن اس کو اس حد تک وہ کاٹتا رہتا ہے کہ بالکل ایک باریک سی تہ رہ جاتی ہے اس کو کسی وقت بھی وہ ختم کر سکتا ہے اور ایک دروازے کی شکل دے کر وہاں سے خارج ہو سکتا ہے تو خطرے کے وقت اس کو استعمال کرتا ہے وہاں سے خارج ہونے کے لیے تو ایک دروازہ اس نے رکھا ہوا ہے داخلے کے لیے اور ایک خارج ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے جو دکھاتا ہے وہ داخل ہونے والا دروازہ ہے اور جو چھپاتا ہے وہ خارج ہونے والا دروازہ ہے تو یہ جو وصف ہے اس کا اطلاق انسان پر جب ہوا تو یہ شریعت اسلامیہ نے اس کا اطلاق کیا ہے ان انسانوں پر جو اس طرح کا وصف رکھتے ہیں ان کو منافق کہا اللہ رب العزت نے کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے کہ یہ نفاق جو ہے وہ اصل میں اس کا ظہور غزوہ بدر کے بعد ہوا جب مسلمانوں کو اللہ نے و شوکت دی تو وہ جو دشمن تھے ان کے مدینہ میں جو گروہ تھے مختلف میں نے بیان کیا تھا کہ وہ کون کون سے گروہ تھے تو وہ جو ان کے دشمن تھے جو اپنی دشمنی کو الل اعلان کیا کرتے تھے اب وہ ڈر گئے اور وہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو قوت اور حشمت دی ہے اب اس کو اپنی دشمنی کو چھپانے کے لیے انہوں نے بظاہر اسلام کا رخ کیا اور اپنے دوستوں سے بھی کہا جن کے سر پہ عبداللہ ابن ابئی تھا المنافقین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جس کی صدارت اور جس کی بادشاہت کے لیے مدینہ میں تاج تیار کیا جا چکا تھا اوس و خزرج کے قبائل جس کی سرداری پر متفق ہو چکے تھے اوس جس کے سردار جو ہیں وہ سعد بن معاذ تھے اور خزرت جس کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول کے عظیم صحابہ ہیں دونوں سردار ہیں اور جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات بھی سرداری والی پھر ہوتی ہیں خیال حکم فل جاہلیہ خیال حکم فل اسلام اسلام کے اندر آ کر بھی ان کی وہ صفات موجود رہیں جن میں کہ اعلیٰ صفات تھیں قیادت کی تو بہرحال یہ متفق ہو گئے اس کی سرداری پر کہ ٹھیک ہے اس کو جو ہے اس کے لیے تاش تیار کیا جا رہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بحثیت رسول رسول رب العالمین اور آپ کی آمد پر یہ ہوا کہ انسان برابر ہو گئے انسان برابر ہو گئے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے نہ کوئی سردار ہے نہ کوئی کارندہ ہے نہ بادشاہ ہے نہ رعایا ہے اور اسی طرح سے نہ کوئی آقا ہے نہ غلام ہے اس مفہوم میں جو جاہلیت کا مفہوم تھا ختم ہو گیا اب صرف تقوا اور اسی کا معیار رہ گیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس شخص کے دل میں حسد پیدا ہوا جس کا اظہار وہ کرتا رہتا اپنے خوب سے باطن اور بغض کا اظہار مختلف اوقات میں لیکن چھپ کر شروع میں تو اعلان یہ لوگ مخالف تھے لیکن بعد میں پھر یہ چھپ گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اپنی دشمنی جو ظاہری دشمنی ہے علانیہ دشمنی وہ نہ چھوڑی تو پھر ہمیں نقصان ہوگا اور ممکن ہے کہ جیسا کہ بدر کے قیدی آئے ہیں اسی طرح سے ہمارے اموال بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور ہم بھی قیدی بنا لیے جائیں تو بہتر ہے کہ اب اپنے آپ کو اپنے مسالح کے لیے اپنی مسلطوں کے تحفظ کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہم اسلام بھی قبول نہ کریں اپنی دشمنی پر بھی جاری رہ سکیں اور مسلمانوں کی حمایت بھی حاصل کر لیں تو انہوں نے پھر جو ہے وہ نفاق کا راستہ اختیار کیا عبداللہ ابن ابئی اور اس کے بعد پھر غزوہ احد میں مزید اس کا نفاق سامنے آیا جب قتال کا حکم پیش آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کفار کی آمد کی اطلاع ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے بدر کا ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو مشورہ دو ہم مدینہ میں رہ کر ان سے قتال کریں یا مدینہ سے باہر جائیں کیونکہ مدینہ سے تفصیل واقف نہیں ہے کفار تو ہمیں ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم یہاں پر اگر لڑیں تو ان کی گلیوں میں ان کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں جبکہ ان کی طاقت ہم سے بڑھ کر ہے لیکن بہرحال کچھ ایسے نوجوان تھے شباب جنہوں نے کہا کہ بدر میں ہمیں موقع نہیں مل سکا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ برسر میدان کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے چنانچہ آپ باہر نکلے تو یہ جو عبداللہ تھا اصل منافقین یہ بھی باہر نکلا آپ کے ساتھ لیکن ایک مقام پر جا کر اپنے تین سو اور کے قریب کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہ واپس ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری رائے کو ترجیح نہیں دی گئی اور یہ باہر نکل کر جو جنگ کا فیصلہ کیا گیا یہ میری بصیرت کے مطابق درست نہیں تھا لہٰذا میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تو وہاں پر اس کا نفاق اس موقع پر چھوڑنا مسلمانوں کو یہ کھل کر ایک سامنے آیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتلاعات اور جو آزمائش ہوتی ہے نا یہ نفاق کو کھولنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے نفاق جو کھلتا ہے تو آزمائش سے بلا سے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے لیمیز اللہ الخبیف من طیب کہ اس نے خبیص اور طیب کا فیصلہ کر کے چھوڑنا ہے اور ان کا درمیان اللہ تفریق کر کے چھوڑتا ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے ما فرمائان اللہ على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب مؤمنوں کو میں نے ان کے حال پر نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں خبیص اور طیب کی پہچان نہ کرا دوں ان کا درمیان تفریق نہ ہو جائے فیصلہ نہ ہو جائے کہ کون جو ہے وہ کس خیمے میں ہے چنانچہ اللہ رب العزت آزمائش اور اس قسم کی ابتلاعات جو ہیں وہ اہل ایمان کو اور ان کی جماعت کو دیا کرتے ہیں جن سے پھر ان کی صفوں میں تفریق ہو جاتی ہے اور نفاق اور ایمان کی پہچان ہو جاتی ہے جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صورت الحضاب پڑھیے اور منافقین کا آپ کو تفصیل سے ذکر ملے گا جیسا کہ مدنی صورتوں میں اللہ رب العزت نے تین سو کے قریب آیات ہیں تین سو بیس کے قریب جن میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا ان کی صفات کا ذکر ہے اور کثیر صفات جو ہیں ان منافقین کی وہ ذکر کی گئی ہیں بدون تکرار تکرار کے بغیر ایک سو ستاون صفات منافقین کی ذکر کی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور تکرار کے ساتھ دو سو کے قریب صفات ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں کیونکہ مدینہ میں اس کا ظہور اور پیدائش ہوئی نفاق کی احزاب کے مقرر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ ایک سخت آزمائش تھی جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فرمایا کہ جب تمہارے اوپر سے وہ آگئے کفار یہ بنو غطفان والے تھے جو بلندیوں پر رہتے تھے یہ جبل احد سے اوپر سے یہ تیر انداز تھے ماہر وہاں سے انہوں نے حملہ کیا اور من اسفل منکم یہ قریش اور جنوب سے یہود اور داخل سے منافقین شدید سردی ہے اور بھوک ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے پیڑ پر پتھر بندے ہوئے ہیں اور غربت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا ہے اس حالت میں کہ دفاع کی بس یہی صورت بچتی ہے اوپر سے بھی دشمن ہے نیچے سے بھی دشمن ہے وہ میں نے جنوب سے بھی ہے اور داخل سے بھی ہے اندر سے بھی دشمن موجود ہے جس نے بغاوت کر دی ہے اور یہود بھی موجود ہیں داخل میں ہر طرح کے دشمن ہر طرف سے گر گئے ہیں کھانے کو سامان نہیں ہے پینے کو سامان نہیں ہے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں اللہ اکبر سخت آزمائش ہے فرمایا وہ بالا قطل قلوب الحن جب کلیجے منہ کو آ گئے تلی ہنارنون شدیدہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خندق ہوتے ہوئے جب توڑنا شروع کیا پتھروں کو ایک چٹان راستے میں حائل ہو گئی نہیں ٹوٹتی تھی اللہ کے رسول کو شکایت فرمائی آپ اترے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس پر ضرب لگائی آپ ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر فتحت شام و مصر و عراق و فارس نام لیتے چلے گئے کہ وہ بھی فتح ہو گیا وہ بھی فتح ہو گیا اور یہ قول تھا نبی کریم کا اس پر صحابہ کرام نے ایمان کا مظاہرہ کیا ایمان لے کر آئے اور تصدیق کی اور فرمایا ہاضا ماں و رسول و صد اللہ رسول و زادهم الا ایمان و تسلیمہ جب انہوں نے تصدیق کی صدق اب چونکہ دل میں سچائی تھی اس آزمائش کے موقع پر ان کا وہ سچ جو ہے وہ نظر آ گیا باہر آ گیا اور منافقوں کو کیا کہا ما اللہ و رسول اللہ غرورا اللہ اور اللہ کے رسول کا جو وعدہ ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے دھوکہ ہی ہے حالت تو یہ بنی ہوئی ہے اور باتیں فتوحات کی ہیں اور یہ اور وہ ہیں پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ گئی اللہ نے ان پر ہوا بھیج دی ورسل علیہم ریحن و جنود لم تروہا اور وہ لشکر بھیج دیے کہ جن کو وہ دیکھتے نہیں تھے اور ان کے ساتھ مدد فرمائی تو اللہ نے اہل ایمان کے سچ کی صدق کی لاج رکھ لی اور ان کو خوش کر دیا اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا ہمارے زیادہ ایمان وہ تسلیمہ اور منافقین ذلیل ہوئے اور ان کے مرض اور گندگی میں اور بھی اضافہ ہو گیا یہ ہوتی ہے ابتلا اور یہ ہوتی ہے آزمائش جو نفاق اور ایمان میں تفریق کرنے والی چیز ہے اور اللہ رب العزت کی جو سنت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرا کے موقعوں پر اس قسم کی آزمائشوں کے ساتھ تفریق کیا کرتے ہیں سچوں میں اور جھوٹوں میں کچھ تفصیل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابتدائی آیات ہیں سورہ بقرہ کی اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے تو کچھ تفصیل ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کی تاریخ معلوم ہو اور سیاق معلوم ہو کہ یہ نفاق ہے کیا ان کی صفات بہت قیمتی ہیں اور یہ اصولی صفات ہیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں پھر دیگر قرآن کریم میں جو صفات ہیں وہ ان کی تصدیق اور تفصیل کرتی ہیں تائید کرتی ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سنت ہے فرمایا الفلام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ فرمایا ہم نے اس سے پہلے بھی آزما کر چھوڑا ہے اور ہم نے یہ واضح کر دیا اس علم کو عام کر دیا اس آزمائش کے ذریعے کہ سچ بولنے والا کون ہے اور جھوٹا کون ہے تو ایمان سچائی کا نام ہے اور نفاق جھوٹ کا نام ہے ایمان کی اصل صدق ہے صدق اور نفاق کی اصل یہ جھوٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسی کی عزت ہے جو سچے ہیں قیامت کے روز ان کو اللہ نے مناسب اور رتبے دینے ہیں فرمایا کہ ہا یوم ینفع الصادقین صدقہم اصط یوم ینفع الصادقین صدقہم یہ وہ دن ہے کہ جب سچوں کو ان کے سچ بولنا نفع دے گا ومن الناس من یقول آمنا باللہ دیکھیے کہ اپنی زبان سے کہتے ہیں قول کا ذکر ہے آمنا باللہ و بالیوم الاخر ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے فرمایا وما بمؤمنین یہ بالکل مومن نہیں ہے بالکل بھی ان میں ایمان نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں زبان سے تو کہتے ہیں میں یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر لیکن اللہ نفی فرماتے ہیں کیوں اپنے قول ان کا یہی ہے نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر لیکن اللہ نفی فرماتے ہیں کیونکہ سچ نہیں ہے دل اور زبان موافق نہیں ہے جھوٹ ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے ایک صورت ذہن میں گھڑنا ایک صورت جس کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے ذہن میں گھڑنا اس کے بعد اس کی تصدیق کرنا اور لوگوں سے اس کی تصدیق چاہنا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا وجہ خون لگایا اور اس کو یوسف سے منسوخ کیا جھوٹا خون فرمایا خون جھوٹ تھا سچا نہیں تھا وہ خون ان کا تھا ہی نہیں ایک تصویر بنائی پلاٹ کیا نا ایک سوچا کہ کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کو عمل درآمد میں لے کر آئے اس سب جعلی چیز کو جو حقیقی حقیقی واقعہ نہیں تھا تو جھوٹ بولتے ہیں منافق ان کے دل اور زبان کی موافقت نہیں ہے اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس چیز سے فرمایا خدا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جو ایمان لے کر آئے یخادعون اللہ والذین آمنون خدا کرتے ہیں یعنی دھوکہ دیتے ہیں فریب کرتے ہیں مکر و فریب کرتے ہیں کس کے مقابلے میں اللہ اور اہل ایمان کے مقابلے میں ان کے ساتھ اما اخذاون اللہ انفسهم وما اشعرون اللہ فرماتے ہیں وما اخداؤن اللہ انفسهم حسر کے ساتھ فرمایا نفی اور استثناء کا اسلوب حسر کے لیے آتا ہے ما نفی کا اور اللہ استثناء اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو یعنی وہ اپنی طرف سے اپنے تئیں تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں یو یا ان کا لفظ ہے یا مخادا ہے یا خدا ہے خدا کیا چیز ہے یہ مادہ جو اصل ہے خا دال آئین اس کے مفہوم میں جو چیز ہے وہ سن لیجئے سمجھ لیجئے خدا کہتے ہیں کہ کسی کو شر پہنچانے کے لیے یا اس سے خیر کو روکنے کے لیے وہ چیز دکھانا جو اصل نہیں ہے اور جو ظاہر کرنا تھا وہ جو جو اس کو چھپا لیا ہے جو حقیقی شے تھی ظاہر کرنے والی اس کو چھپا لیا ہے اور جو غیر حقیقی شے ہے اس کو ظاہر کیا ہے یعنی جو دکھاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے اور جو حقیقت ہے اس کو چھپاتے ہیں اور مقصد کیا ہے ان کا شر شر پہنچانا یعنی جس کے ساتھ وہ خدا کرتے ہیں جو مخدو ہے جس کے ساتھ وہ خدا کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ اس کو شر پہنچانا یا اس سے خیر کو روکنا یا اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا جو کہ شر پر مبنی ہے تو مقصد ان کا منفی ہوتا ہے اور اس اعتبار سے وہ چیز وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو اصل اور حقیقت نہیں ہے اور جو حقیقت ہے اس کو چھپاتے ہیں یہ خدا ہے فرمایا یخادی اون اللہ اللہ کے ساتھ وہ خدا کرتے ہیں والذین آمنوا اور ان سے بھی جو ایمان لے کر آئے یہاں خدا فرمایا اور فرمایا وما اخداؤن وہاں پہ خدا فرمایا خدا میں ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ باب مفعلہ ہے خادع خاد مخاد و خدا دو فریق جب ایک دوسرے کے مقابل بالمقابل ہوں کوئی مقابل بالمقابل ہے تو اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا وہاں پر خدا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ الجھے ہوں اور ایک دوسرے کے بالمقابل اپنی ترکیب اور اپنا ہیلا آزماتے ہوں خدا وہاں پر بولا جاتا ہے یا پھر اس کے اندر دوام کا معنی بھی آ جاتا ہے اگر ایک فریق کی طرف سے ہے تو بہرحال اس میں الف کے اضافے کی وجہ سے دوام کا معنی موجود ہے تو مراد یہ ہوگی کہ مستقل یہ اپنے اس مکر اور دھوکے بازی والی صفت پر قائم رہتے ہیں اللہ اور اہل ایمان کے بالمقابل اللہ اور اہل ایمان کو مسلسل دھوکہ دینے کی کوشش یہ کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر میں یہ دلیل نہیں کہ وہ ان کے دھوکے میں آ بھی جاتے ہیں اللہ کا تو دھوکے میں آنا ممکن ہی نہیں ہے اللہ رب العزت تو سبحانہ تعالی وہ ذات ہے کہ کوئی اللہ کو شر نہیں پہنچا سکتا اور نہ اللہ کو کوئی خیر پہنچا سکتا ہے اللہ کو کسی کی خیر کی ضرورت ہے نہ کسی کی شر کی ضرورت ہے کہ جو اس کی مملکت میں اس کی طاقت میں اضافہ کر دے یا اس کے لیے مفید ہو جائے وہ غنی ذات ہے وہ غنی ہے غنی عن العالمین تو یہ کوشش کرتے ہیں اور مسلسل ان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے خدا علیف یہ بتاتا ہے کہ مسلسل یہ کوشش کرتے رہتے ہیں وہ اللہ اور ان کو بھی دھوکہ کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے تو کیا معلوم ہوا سبحان اللہ اللہ نے اہل ایمان کو اپنے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ خدا میں جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کی طرح ان منافقین کے خدا کا نشانہ بنتا ہے اگر کہ اس کا خدا اسی کے اوپر آ جاتا ہے فرمایا وما یخاون یہاں پہ یخاون فرمایا جس میں تحقق ہے کہ یہ ضرور دھوکہ ان کو پہنچ جاتا ہے خدا میں دھوکہ دینے کی کوشش ضرور ہے لیکن ضروری نہیں کہ دھوکھا مخالف کو پہنچ بھی جائے لیکن یہ جو یہاں پہ یکداؤں فرمایا خدا یکدا یہاں پر یہ حتمی بات ہے کہ ان کا نفس دھوکے میں ضرور آتا ہے فرمایا وہ ماں اور حسر کے ساتھ ہے کہ انہی کو ہی دھوکھا پہنچتا ہے یہ نہیں دھوکہ دیتے کسی کو مگر اپنے ہی آپ کو ما یکداؤں اللہ انفسهم وما ماں اور فرمایا کہ ان کی صورت حال یہ ہے ان کے جہل کی کہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے شعور بھی نہیں رکھتے کہ یہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں یہ خدا تو کسی اور سے کرتے ہیں لیکن حقیقتاً جو دھوکے میں آنے والی ذات ہے وہ یہ خود ہیں ان کے اپنے نفوس ہیں اما یشعرون شعور علماء کہتے ہیں کہ یہ شعر سے ہے بال جیسے باریک ہوتا ہے نا تو انسان کا جو ایک دقیق فہم ہے باریک فہم شعور لطیف ادراک انسان کا جسے انسان پہچان کر لیتا ہے تو یہ ان کے پاس شعور نہیں ہے کیونکہ شعور ایسا علم ہے جو کہ دقیق امور کے بارے میں ہوتا ہے دقیق امور کے بارے میں تھوڑے سے تدبر کے بعد انسان ان کو سمجھتا ہے پہچانتا ہے تو یہ منافق جو ہیں یہ غبی ذہن کے ہوتے ہیں ان ان کے پاس جو ہے وہ ذکاوت نہیں ہوتی غبی ہیں اور یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے نہ اللہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے نہ اللہ کے مومن بندوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ ہم خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اس چیز کو یہ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے فرمایا وما یا شعرون یہاں پر کچھ صفات منافقین کے بیان ہوئی ہیں ذرا ان کو شمار کر لیجیے فرمایا سے پہلی پہلی صفت زبان سے یہ قول کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رہا ہے حقیقت میں یہ ایمان نہیں ہوتا مطلب کیا اس بات کا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں پہلی صفت یہ ثابت ہوئی دوسری صفت وما هم ان کے اندر ایمان بالکل نہیں ہے یہ اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ ہے دوسری صفت یہ کہ منافق مومن بالکل نہیں ہوتا نہ دور سے نہ قریب سے ٹھیک ہے تیسری صفت کیا ہے خدا کہ ہر وقت یخادعون استمرا ہر وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے بندوں کو دھوکھا دے اللہ کو دھوکھا کیسے دیتے ہیں اپنے تئیں یا کیا سمجھتے ہیں وہ کہ ہم بظاہر تو مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں اور ہم اسلام کے بینیفٹس اٹھا رہے ہیں جب مسلمانوں کو عزت ملے گی خاص طور پر صحابہ اکرام کے معاشرے میں وہ ایک معزز معاشرہ تھا اللہ کی طرف سے کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے اللہ نے ان کو طاقت دی تھی اپنے دشمن پر قوت دی تھی ان کی ایک حیبت تھی ان کی عزت تھی اور پورے عالم میں ان کی عزت تھی اور وہ حیبت تھی وہ مسلط تھی تو منافقین کا بظاہر ان کے ساتھ ہونا ان کی شان و شوقت سے فائدہ اٹھانا تھا اور اسی طرح سے پھر اپنے مال و اسباب کو محفوظ کر لینا ان کی جہت سے تو یہ ایک دھوکہ دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ امن حاصل کر لیا یہ فائدہ اور مسئلہ حاصل کر لی اس لیے ہم جو ہیں وہ ہم کامیاب ہیں اس کو اپنی کامیابی گردانتے ہیں اور اللہ کے مقابلے اس کو دھوکہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں ہم نے کیا کر لیا ہے اور اسی طرح سے اہل ایمان کو تو یہ خدا ان کی صفت اور پھر اس کے بعد چوتھی صفت کیا ہے ما شعرون عدم الشعور کہ منافق شعور سے آری ہوتا ہے منافق کے پاس حقیقت کا شعور نہیں ہوتا منافق کے پاس وہ حصے لطیف اور ادراک صحیح نہیں ہے جس سے امور کی گہرائی کو سمجھ سکے معاملات کی حقیقت جان سکے ٹھیک ہے غبی ذہن کا ہوتا ہے اور اس میں صفات ہوتی ہے جو کہ آگے مزید اس کا ذکر بھی آ رہا ہے فرمایا فی بہم مرض فی بہم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے فی قلوبہم مرض ان کے دل ہی مریض ہیں یہ اصل ہے جڑ ہے نفاق کی اللہ نے پہلے جو صفات ذکر فرمائی چار اب اس آیت مبارکہ میں اس کی اصل بیان فرما دی ہے کہ نفاق کی اصل جو ہے وہ دل کا مرض ہے دل فسادی ہے زبان پہ نہیں ہے جسم پر نہیں ہے اصل دل کے اندر موجود ہے فی قلوب ہی مرد اور مرض جو قرآن سنت نے بیان کیے ہیں وہ دو طرح کے مرض ہیں ایک مرض شہوت کا ہے اور ایک مرض شک کا ہے یاد رکھیے یہ بات قیمتی بات ہے آپ کے کام آئے گی دو طرح کے امراض اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں شریعت میں کتاب و سنت میں شک اور شہوت افیق الوبہ مردون امرتاب ام نہ یقیف اللہ علیہ رسول بل الاحم الظالمون شک کے بالمقابل کیا ہوتا ہے یقین انہیں یقین نہیں ہوتا منافقین کو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ اور میں آخرت پر ایمان ہے لیکن ان کو کبھی بھی یقین نہیں رہتا اس بات پر حقیقت ان کے درجات ہیں بدترین درجے سے لے کر ان کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یقین اور شک کے درمیان جیتے رہتے ہیں مدب ذالک لا ولا الا ہا الا ایک عمومی صفت ان کی یہ بیان, بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں ہمیشہ تدبزب میں رہتے ہیں تدبزب تردد میں رہتے ہیں اور ان کو شک رہتا ہے ان کے پاس یقین کی دولت نہیں ہے اور دوسرا مرض جو انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ شہوت کا مرض ہے شہوت کا خواہش پرستی نفس پرستی شک کے مرض کی جو اصل اس کا جو مصدر ہے جو اصل اس کا جو کثیر مصدر ہے وہ شیطان ہے جہاں سے شک پیدا ہوتا ہے جو شکوک و شبہات وساوس انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور شہبت کا جو مصدر ہے وہ انسان کا نفس ہے اگرچہ شیطان اس کو بھی وساوس کے ذریعے ہوا دیتا رہتا ہے شیطان کا جو اصل مرض تھا ابلیس کا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا وہ شک تھا کہ شہوت دونوں تھے لیکن اس کی بنیاد ایک چیز تھی جو شک پر مبنی تھی کہتا ہے کہ انا من خلقتا نہیں نار وہ خلقتا ہوں من طین میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اگرچہ پھر اور یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی شک اور شہبت اکٹھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی غالب پہلو غالب جانب کون سی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے سب میں برابر نہیں ہوتی ہے سمجھ گئے ہیں بات تو شیطان میں یہ پہلو تھا لیکن اس کے بعد اس چیز کو جس نے بھڑکایا اور ہوا دی وہ اس کا اس کی شہبت تھی وہ کیا تھی ابا وسط اکبر تکبر تھا کبر تھا کبر کو سپورٹ کس نے دی تو بڑا صوفی تھا اپنی طرف سے بہت بڑا عبادت گزار تھا اپنے آپ کو بڑا ملائکہ سے اونچا بلی سمجھتا تھا تو اس کی اس شہوت کو تقویت دینے والی جو بنیاد تھی علمی بنیاد وہ یہ شخص تھا لاجیکل جو اس کے پاس بیسس تھی وہ یہ تھا انا خیر من خلقتا من نارن و خلقتا من طین اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام جب وہ جنت میں تھے تو ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں اور اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے کس پر ملائکہ پر فضیلت دی ہے ملائکہ پر اور علم کے ساتھ فضیلت دی ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم اس کے باوجود شیطان نے کہا وسوسہ ڈالا انی لکما من الناصحین فدلهما بغرور اور یہ دھوکہ دیا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے بنا کیا اس درخت کا پھل کھانے سے ان ملکین او تکونا من الخالدین یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ ان نعمتوں میں جنت کی نعمتوں میں رہنے لگ جاؤ گے اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو اس لیے اللہ نے تمہیں اسے روکا اب یہ شہوت ہی نا ابھارا کس کو اس نے شہوت اور شک میں ڈالا کیا اس بات میں ان کے ذہنوں سے اوجل ہو گئی کہ ہمیں کہتا ہے کہ فرشتے بن جاؤ گے تو اللہ نے تو فرشتوں کو سجدہ کروایا اللہ نے فضیلت دی ہے ہمیں پہلے ہی نہیں فرشتوں فرشتوں کے مقابلے میں اور کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سے جہاں داخل رہو گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں تو کیا اللہ کی نعمتوں میں انسان اللہ کی معصیت کے ساتھ داخل رہتا ہے یا اللہ کی اطاعت کر کے داخل رہتا ہے لیکن فض اللہ ہما بغرور دھوکہ دیا بقا ص مہما اور کسمے لمن لکھماسفین میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارے ناصفین میں سے ہوں اس بنا پر تو آدم علیہ السلام کا گناہ چھوٹا ہے شیطان کے مقابلے میں کیونکہ اس کی اصل کیا ہے شہوت ٹھیک ہے انسان پھسل جاتا ہے کبھی شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں یقین ہوتا ہے بات سمجھ رہے ہیں یقین کہ میرا ایک رب ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں غلطی کس سے ہوئی ہے غلطی مجھ سے اسی لیے آدم نے کہہ دیا کالا من نہ اللہ ظلم مجھ سے ہوا ظالم میں ہی تھا ہم نے ظلم کیا اگر تو نے معاف نہ کیا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور شیطان نے کیا کہا فبعزتک الاغوینہم اجمعین تو یہ شہوت کا مرض اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے لیکن ہے خطرناک یہ بھی کیونکہ اگر انسان شہوات کی پیروی کرتا رہے تو پھر یہ ایک کے بعد دوسری بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک انسان کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ اگر ناراض ہو جائیں دلوں کو ٹیڑھا کر دیں تو معاملہ پھر خطرناک ہے تو یہ دو مرض ہیں اگر انسان ان دونوں پر اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے قابو پا لے ایک شک کے مرض پر اور ایک شہوت کے مرض پر انسان قابو پا لے تو انسان کیا بن جاتا ہے اللہ نے فرمایا تھا انی جعلو جعلو کا فی الارض خلیفہ اور اس دنیا میں خلافت نبوت کے بعد جو اللہ نے انسان کو خلافت دی ہے زمین میں اور نبوت کے بعد جو خلافت ہے اس امت میں وہ کون سی ہے وہ علم کی ہے امامت کی ہے نا کہ لوگوں کو قیادت کرتا ہے وہ امبیا علیہ السلام کی مانند اس امت کے علماء انسانوں کی قیادت کرتے ہیں تو جو انسان اپنے شک پر قابو پا لے اللہ کی رحمت سے دیے ہوئے جو یقین ہے اللہ پر اور علم پر جو اللہ نے آسمان سے اتارا یعنی علم کی بنیاد پر یقین حاصل کر لے اور شک و شبے کو دفاع کر دے اس کو ظائل کر دے اور اسی طرح سے شہوات کے بالمقابل صبر کر کے اپنے نفس کو جما کر شہوات کو ظائل کر دے تو اللہ اس کو امامت دے دیتے ہیں کیا دیتے ہیں امامت ربنا هب لنا من وذرياتنا وجعلنا للمتقين اماما اور یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ شہوت کے بالمقابل صبر اور شک کے بالمقابل یقین کے ساتھ انسان کو امامت ملتی ہے یہ اللہ نے سورہ سجدہ میں ذکر فرمائی فرمایا کہ وجعلنا منهم ائمه یہ امرینا لما صبروا وكانوا کانو بھی آیا چنا یو ہم نے ان کو امامت دی کس طرح سے لما سبارو دو صاف اللہ نے ذکر فرمایا ہے امامت کے لیے جب انہوں نے صبر کیا ایک وہ کینو بھی آیات اور ہماری آیتوں پر ان کو یقین تھا اللہ کی آیات یعنی اللہ کے علم پر ان کو یقین تھا ان کا دل جو ہے وہ متزلزل نہیں تھا تو یہ بہت عظیم صفات ہیں منافقین اس سے محروم ہیں فی قلوبہم مرض تو باپ نے سمجھا کہ ان کا جو مرض ہے اس کی جڑ کون سی ہے شک یا شہوت اور یہ مرض ہے جو دل کا ہے جس کی دو جہتے ہیں اگر دل میں مرض شہوت کا ہو تو آگے فرمایا کہ فزاد اللہ مرضا یہ منافقین جن کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان ان کے کو بڑھا دیا ہے اس مرض میں اللہ نے ان ان کو کے اس مرض میں بڑھا دیا ہے تو اگر ان کے دل میں شہوت کا مرض ہے تو وہ بڑھ جائے گا اور اگر ان کے دل میں شک کا مرض ہے تو وہ بڑھ جائے گا اور یہ ہوگا کیسے ہوگا قرآن کے نزول سے قرآن کا نزول ان ان اللہ لا یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الذين آمنوا فيعلمون الحب الحق من ربهم ام اللہ کافر مث اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مچھر یا اس سے چھوٹی بڑی کسی چیز کی مثال دینے میں کوئی معنی نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے اللہ حیا نہیں کرتے ہیں حق ہے نا تو اللہ حق بیان کرتے ہیں اب یہ اللہ نے جو مثال دی قرآن کریم میں فرمایا دو گروہ بن جاتے ہیں ام اللہ نہ منو فیا علام اللہ حق جو ایمان لے آئے تو وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کیا کہتے ہیں مرض آراد اللہ بحادہ مسئلہ اللہ نے یہ مثال دے کر کیا کرنا ہے مقصد کیا ہے اس کا یہ کوئی مثال ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اہمیت دی جائے فرمایا کہ یو غلو بھی کثیرن و یہی بھی کثیرہ اور فرمایا یہی موضوع بیان ہوا فرمایا منافقین کے بارے میں فرمایا و اضا ما ان ضلع سورت جب کوئی بھی سورت اترتی ہے اذا اضا سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سورت اترتی ہے سورت الفاتح ہو سورت الاخلاص ہو یا سورت الکوثر ہو چھوٹی سے چھوٹی کوئی صورت ہو یا بڑی سے بڑی کوئی صورت ہو جب بھی کوئی صورت یا اس کا کچھ حصہ اترتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں فمن ہم فمل یقول ان میں سے کچھ کہتے ہیں ہو ایمانا تم میں سے کس کا ایمان بڑا ہے یہ سن کر کس کے ایمان میں اضافہ ہوا اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ دیکھیے اللہ کا دفاع اللہ ان کا قول ذکر کرتے ہیں اب آگے انشاءاللہ شاء پہ ذکر آئے گا ابھی تو کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کا دفاع کرتے ہیں فرمایا فم الدین من جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں فضادت ہم ایمان ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے وہ صورت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے وہ بشارت حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ نزول قرآن سے ام الدین فی قلوب ہی اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے یا شک کا یا شہبت کا برا مرض کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس قرآن سے فضادت ہم رج الا رجسم فرمایا ان کی گندگی در گندگی بڑھ جاتی ہے ان کا رجس بڑھ جاتا ہے یہ ٹیسٹ ہے قرآن کریم کا درس قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم سیکھنا سکھانا یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے بلکہ عظیم ترین امتحان یہ ہے یہ اتارا ہی اس لیے یہ ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان فرق کرنے والا ہے جیسے کہ میں عرض کیا کہ اس کے اندر جو احکام آتے ہیں ابھی قتال کا حکم جیسے میں نے عرض کیا کہ منافقین میں فرق کر رہا تھا عہد میں ہوا خندق میں ہوا یہ احکام کہاں اترتے تھے قرآن کریم میں آتے تھے یہ جہاد کا حکم ہے نازل ہوتا تھا اور یہ نہیں کہ منافقین اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا کہ منافقین اللہ کے حکموں کی سرتابی ارل اعلان کرتا ہے میں نہیں مانتا اور مسلمان رہتا یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ دور وہ اعلیٰ ترین دور ہے اور ایمان کا وہ مینار ہے قیامت تک کے لیے روشن مینار ہے وہ دور جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں سبحان اللہ اور آپ کے صحابہ موجود ہیں اس لیے آگے آتا ہے آیت میں کہ وہ عقید علم آمن کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائیں تم بھی ایمان لاؤ تو لوگ سے مراد کون ہیں اللہ کے رسول آپ کی جماعت ہے نا تو عظیم ترین جو انسانیت کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر اس دور کے اندر تو پھر ان کو مجبوراً جہاد کے لیے بھی نکلنا پڑتا غزوہ تبوک میں نکلے تبوک میں نکلے اور اسی کے قریب ان کے وہ شرارتی تھے منافقین چھپے ہوئے منافق تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور آپ پر ایک چھپ کر حملہ بھی کرنا چاہا ایک مقام پر ان کے نام آپ نے صاحب السر اپنے ایک صحابی جو آپ کے رازدان تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت بن یمان ان کو بتا دیا یہ اسی لوگ ہیں اور آپ کو ان کی لسٹ جو ہے وہ بتا دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں ان کے نام بتا دیے گئے اور پھر یہ انہی کے پاس یہ موجود رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی شخص مرتا جس کے بارے میں خوف ہوتا یا اس کے بارے میں ایک خدشہ ہوتا کہ یہ انہی میں سے ہے اسی گروہ میں سے ہے تو وہ دیکھتے کہ حضرت حضیفہ نے اس کا جنازہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو پھر وہ اگر وہ پڑھتے تو جنازہ پڑھ لیتے وغیرہ نہ پڑھتے اور مسلمانوں کو بھی اسے روک دیتے اس کا جنازہ پڑھنے سے اور یہی وہ عمر ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت اور جلالت کے باوجود حضیفہ سے پوچھتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کا واسع دے کر کہتا ہوں بلہ مجھے بتا کیا میں بھی ان میں ہوں کیا میں تو منافق نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ لا واللہ اللہ کی قسم ہے کہ آپ نہیں ہیں لاکن لن اخبر ابھی بات لیکن آپ کے بعد میں کبھی کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ ہے یا نہیں ہے سبحان اللہ صحابہ کرام کا خوف ابن ابی ملائکہ عظیم تابعین میں سے ہیں اور امام بخاری نے باپ باندھا ہی بخاری کے ان کا یہ قول لے کر آئے ہیں اسی نفاق کے بارے میں اور کہتے ہیں ابن وہ تابی کہتے ہیں ادرکت الصلافی نام صحاب النبی کل ہم یقاف النفاق اعلیٰ نفسی میں تیس صحابہ کرام سے ملا ہوں ان میں سے ہر ایک اسی بات سے خوفزدہ ہوا کرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو گیا کہیں میں منافق ہوں ان کو زوم نہیں تھا اپنے ایمان پر غرور نہیں تھا وہ ڈرا کرتے تھے اشرا مبشر جن اللہ نے دنیا میں جنتوں کی مشارت دی اور ایسے ایسے مرتبہ بیان فرمائی اور اسی وجہ سے تھی کہ ان کا خوف موجود تھا کبھی اپنے ایمان پر ان کو یہ اعتماد نہ ہوتا کہ ہم بس مومن ہو گئے ہیں مومن کامل ہیں اور یہ صفت ہے اہل ایمان کی ہمیشہ سے رہی ہے آپ کے صحابہ کرام کی رہی ہے تو اس لیے بات کہ اہل ایمان بھی اسی طرح سے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں یہ اتو نما آتو و قلوب وجیل اتن و قلوب ہم وجیل جو ان کے بس میں ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن ساتھ ان کے دل کامتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی یہ چیز قبول نہ کرے ان کے عمل کو قبول نہ کرے اللہ کے پاس انہوں نے لوٹ کر جانا ہے فرمایا فضاد اللہ مرضا اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے ولام عذاب بما علیم ام اور فرمایا کہ انہی کے لیے ہے علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے جھوٹ بولنا جو ہے منافقین کی پر جیسے میں آپ کو عرض کیا کہ جھوٹ جو ہے یہ اصل نفاق ہے جھوٹ نفاقی اصل ہے اور بدترین گناہ ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا اللہ نے مومن کو ایمان دیا ہوتا ہے اور مومن کا دل اسی بنا پر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے سچ بولنے والا انسان وہ مطمئن اور مسرور ہوتا ہے اگرچہ لوگ اس کو جھٹلا ہی کیوں نہ دیں لوگ اس کی تقزیب کر دیں لوگ اس کو حقیر جانیں لوگ اس کو ٹھکرا دیں لیکن سچ بولنے والا مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اس کی زبان فطرت پر قائم ہوتی ہے اس کی زبان فطرت پر قائم لما خلق اللہ جس کے لیے زبان کو پیدا کیا گیا زبان وہی کام کرتی ہے اپنے مقصد تخلیق سے ہٹتی نہیں ہے اور جھوٹ بولنے والا وہ اگر دنیا میں عزت اور شہرت ہی کیوں نہ پالے لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اس کے دل میں قلق اور اضطراب بے چینی اور بے سکونی رہتی ہے اس لیے آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو اپنے جھوٹ کی بنا پر شہرت اور مال و دولت کو جمع کر لیتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں ڈپریشن کی دوائیاں لیتے ہیں اپنی مال اور اولاد سے وہ دکھ اور غم کھاتے رہتے ہیں اور دنیا کے اندر ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں یہ دیکھیے ایک میں ایک آیت آپ کے سامنے پرانے کریم کی تلاوت کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی اہم آیت ہے اس میں منافقین کی انہی اسی انہی صفات کا جو ہے وہ ایک ذکر اختصار کے ساتھ موجود ہے فرمایا سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے فرمایا فلا تعجب کا اموال ہم ولا اولاد نبی ان کے اموال اور ان کی اولاد اور یا پھر یہ کہ آپ کو رشک میں نہ پڑے کہ ان کو اللہ نے کیسی اولاد دی ہے یا کیسے ان کے پاس اموال موجود ہے دنیاوی اعتبار سے ایک ایک بظاہر نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولا اولاد یرید اللہ الحیات دنیا یرید اللہ بحاف الحیات دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً ارادہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں آزاد دے و تز ہے قانفسم احم اور یہ جب اللہ کے پاس جائیں تو اس حالت میں کہ یہ کفر کی حالت میں یہ اللہ نے دنیا میں بعض لوگوں کا مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بنائی ہوتی ہے وہ عذاب کیوں ہوتا ہے وہ عذاب اس لیے ہوتا ہے کہ منافق کی کل متاح دنیا ہوتی ہے منافق کی کل بتا کیا ہے دنیا ہے اس کی سوچ دنیا تک محدود ہے اس کا ہر غم دنیا تک ہے اور دنیا میں سبات نہیں ہے دنیا میں نقص ہے بے ثباتی ہے اور ہر وقت ایک خوف مسلط رہتا ہے لا تو عجب کا کوئی قابل رش چیز نہیں ہے لا تو عجب کا اموال ہوں مرا اولاد ہوں تو اہل ایمان کو درس ہے نبی کریم کے ساتھ خطاب کے ذریعے کہ کوئی بھی اموال اور اولاد کو دیکھ کر اور قرآن و سنت پر نظر کیے بغیر اور اللہ کی اطاعت پر نظر کیے بغیر صرف اموال اور اولاد کو دیکھ کر کسی کی نعمت کے بارے میں فیصلہ نہ کریں کیونکہ اللہ ان کے ذریعے ان کو عذاب دیتا ہے انجرید اللہ فی الحیات دنیا و ترفس روم یہ ہماری آخری آیت ہے ان آج اللہ کے درس کی کچھ وضاحت اس کی میں کر دوں دنیا کی محبت منافق جھوٹ بولتا ہے دنیا کے لیے منافق نماز پڑھتا ہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا دور نبی کے منافق بڑا کرتے تھے جیسی بھی تھی پڑھتے تھے پڑھنی پڑتی تھی ان کو بظاہر فرمایا کہ ان المنافقن اللہ وخا دوں قاموا قاموں صلاحطی قام كسالى کسالا یوراسا ولا يذكرون الله اللہ کلیلہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بے دلی سے بے رغبتی سے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں منافق حج کرتا ہے دنیا کے لیے دنیا کے لیے حج کرتا ہے منافق جہاد بھی کرتا ہے لیکن دنیا کے لیے دنیاوی اغراض کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نہیں جنت کے حصول کے لیے نہیں حج کے بارے میں ذکر فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد دکرا وہاں پھر لوگوں کی دو قسمیں بیان فرمائی فرمایا کہ عرفہ کے میدان میں جو قبولیت کا دعاؤں کی قبولیت کا میدان ہے حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں جو اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے دعائیں کرتے ہیں اس میں دو طرح کے ہیں امن اناس فمن ہوں میں یقول ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا آتی نہ دنیا اللہ میں دنیا دے دے ما فی فل من خلاق اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں جنم سے بچ جاؤں جنت میں چلا جاؤں حساب کی سختیوں سے پورے سراغ کی سختیوں سے بچ جاؤں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے حساب کوئی فکر نہیں کوئی سوچ نہیں اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے ہی مانگتا ہے لیکن کیا مانگتا ہے خالص دنیا مانگتا ہے ربا نا له دنیا اما لہو خلاق ومنهم امن یقول اور دوسرے کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے مومن ہیں سچے لوگ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دنیا کی بہتری کے ساتھ اللہ آخرت بھی حسنہ دے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ عن النار فقد فاس ومن حیات الا اللہ الغروب اور اگر آپ ان اہل ایمان کی دعا کے تین حصے کر لیں تو تین چیزیں مانگی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی آخرتی حسنہ پہلی دعا کہ اللہ دنیا حسن دے دے دوسری دعا آخرت حسن دے دے اور تیسری دعا جہنم کی آگ سے بچا لے تین ایسے کر لیں تو دو تہائی دعا آخرت کی ہے اور ایک تہائی دعا دنیا کی وہ بھی اسی لیے ہے کہ آخرت مل جائے کہ دنیا جو آخرت کے تابع دنیا حسنہ کون سی ہوتی ہے منافق کہتا ہے ربا نہ فی دنیا حسنا نہیں بولا دنیا دے بس یہ کہتا ہے ربا نہ فی دنیا حسنا حسنا حسنا کون سی ہے جو اللہ جس کے حسن سے راضی ہو جائے اور اللہ جس دنیا سے راضی ہو وہ کون سی دنیا ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے اور سنت نبی کی اتباع میں گزرتی ہے سبحان اللہ دنیا کی خوشیاں مانگتا ہے لیکن وہ بھی اللہ کی رضا نظا ہے تو مومن کی دعائیں اگر آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے میرے بھائیوں مجھ سمیت میں بات کرتا ہوں اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنا جائزہ لیں ہم اپنی تنہائی کے اوقات میں اللہ سے کیا دعائیں مانگتے ہیں ہماری کتنی فیصد دعائیں آخرت کی نعمتوں اللہ کی رضا علم قرآن میں جو تدبر ہے رب زدنی علما ربی اشکر امت ان انعمت و علامہ والدی ربنا و للمتقین اماما رب حبلی من الصالحین اگر اولاد کی دعا مانگنی ہے اور اپنی اگر مزید دعا انسان مانگتا ہے خطیعت یوم الدین اور اس طرح کی دیگر دعائیں ہیں جو انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے اور نبی کریم وسلم کی دعائیں ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترجیحات کیا ہیں اور اس سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں صدق کتنا ہے اور قدر کتنا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنی رحمت سے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا ولاحم عذاب العلیم ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے دماغان اسی جھوٹ کی بنا پر جو یہ بولا کرتے تھے تو جھوٹ جو ہے وہ دردناک عذاب تک پہنچاتا ہے اور علیم میں سب چیزیں آ جاتی ہیں جیسا کہ شیخ محمد بن صالح السمین رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا یہ درد درد جو ہے عذاب العلیم کبھی تو ہوتا ہے کہ سخت ضرب کی بنا پر درد ہوتا ہے علیم مولم بن جاتی ہے اور کبھی ضرب ہلکی ہوتی ہے مگر مسلسل لگنے کی بنا پر مولم بن جاتی ہے تو اس میں شدت بھی آ گئی ہے اس میں کثرت بھی آ جاتی ہے اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے پھر علم علماء بیان کرتے ہیں کہ علم وہ تکلیف ہے جو انسان کو ظاہر میں اتنی اگرچہ نظر نہ آئے لیکن باطن میں بہت شدید ہوتی ہے اس کا دل اس کو جو محسوس کرتا ہے اس تکلیف کو جیسا کہ وہ شخص جس نے نبی کریم وسلم سے کہا تھا کہ میں آپ کو معاذ اللہ قتل کروں گا شہید کروں گا اس نے آپ پر حملہ کیا لیکن آپ نے اس کو ایک نیزا مارا جس کے اوپر پھل بھی نہیں تھا اس کے آگے وہ دھار بھی نہیں تھی وہ اس کی یہاں پہ گردن میں لگا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اس نے زیرہ پہنی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اس کو اتنی شدید درد ہوئی ایسی تکلیف تھی کہ آتا ہے واقعات میں کہ وہ روایات میں کہ بیل کی طرح ڈکارتا تھا وہ اور کہتا ہے کہ جتنی مجھے تکلیف ہے اگر ایک پورے قبیلے کو ہو تو وہ اس درد سے مر جائے اور اسے کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے تمہیں کوئی اثر بھی نہیں ہے کوئی نشان بھی نہیں ہے چوٹ کا کچھ بھی تمہیں نہیں ہوا کوئی زخم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میری تکلیف اگر پورے قبیلے کو ہو تو وہ مر جائے درد الم ڈر کا مالک کون ہے اللہ اور وہ کہتا ہے کہ والم عذاب العلیم کیونکہ منافق اپنے جھوٹ کو چھپاتا ہے ظاہر خیر ہے اظہار الخیر ابتان الشر دکھاتا خیر ہے اور چھپاتا شر کو ہے تو اللہ نے جو علم کا وعدہ کیا ہے عذاب العلیم وہ بھی ایسا ہے کہ جو دیکھنے میں اتنا نظر آئے نہ آئے لیکن اندر اس کے تکلیف بے انتہاشا ہوگی اللہ ہم سب کو ایسی ذلت سے محفوظ فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنمیوں کا سب سے نچلا اور سب سے پست گروہ ہے یہ منافقین اور اللہ سبحانہ و ہمیں ان کی ان نشانی اور صفات کو سمجھ کر خود عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان سے پاک کر دے ہمارے دن میں اللہ اخلاص اور صالحیت اور نیت صالحہ کی دولت عطا فرما دے اب اللہ تعالیٰ توفیق وصلی اللہ تعالیٰ